اب تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کی بھی ایسی ہی باری آئے گی جیسے ان کے پچھلے ساتھیوں کی باری آئی تھی اس لیے وہ مجھ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ نہ کریں